Assalamu alaikum. Dear students, today we are in the lecture 9 of the database management system course. In the lecture number 8, we discussed the concept of keys, the importance and need of keys in the databases. We discussed different types of keys as well. And first thing that we discussed was the super keys. Super key is basically an attribute or set of attributes that are required to uniquely identify then we discussed the keys is basically a that is a can not have some additional where we can have some additional then we also discussed keys is basically a successful candidate key. That is, if we have got different candidate keys in an entity type and due to different reasons on the basis of certain criteria, if we select one of them, that would be declared as the primary key, whereas the rest of them will be called the alternate key. We also studied the need and the purpose of the secondary key. Secondary key is something on which we perform the access in the database, but that is not necessarily unique like name, like father name, like address, etc. Today we are going to discuss another very important topic of the ER data model, and that is relationship. It is important, so kindly pay your full concentration on the topic. So let's start today's lecture. Relationships. We define relationship as the connections or interaction between entity instances, or we can say this is the link between instances of an entity type. In the ER data model or in the ER diagram, we represent a relationship between uh, by a link between two entity types. Next thing is how to identify relationships. Dear students, this is somewhat technical, that how to identify the relationships, and in different situations it may get a bit confusing کیوں کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ دو مختلف لوگوں کے ڈیزائن دیکھیں تو انہوں نے ایک چیز کو یا ایک سچویشن کو ایز اینٹی ٹائپ کے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے اور ایک دوسرے شخص نے اسی جگہ پہ مختلف اینٹی ٹائپس اور ان کے درمیان ریلیشن شپ کو کے طور پہ ریپرزینٹ کیا ہوا ہے تو what is the idea behind what is the role the first thing is how did you identify your entity types پہلا سوال یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے دیکھیے اگر آپ اس کا میکنیزم دیکھیں یا اس کا اگر فلو دیکھیں تو ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ you may start from your context diagrams different types of D F Ts جو ہیں وہاں سے آپ چلے اس کے علاوہ آپ نے ایک اور جو ٹول استعمال کیا وہ اپنے کراس ریفرنس میٹرکس ہے کراس ریفرنس ڈایاگرام تھی اس کو استعمال کیا from these two tools you were able to identify different types اور اینٹی ٹائپ کی جو ایک میجر کیریکٹرسٹک ہے وہ یہ ہے کہ it combines together the properties of a particular thing that exist environment and that is distinguishable from the other things in that environment تو اس کا کہنے کا مطلب یہ کہ جنرلی جو آپ کی ایک اینٹی ٹائپ ہے وہ کسی ایک چیز کے بارے میں اس کی پراپرٹیز جو اس کے ایٹریبیوٹ ہیں وہ اسٹور کرتی ہے ان کو کمبائن کرتی ہے when you have identified different entry types in an environment اگلی چیز یہ ہے کہ now you analyze different activities in that environment مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک جو ہمارا اکیڈیمک انسٹیٹیوٹ ہے اس کے اگر آپ دیکھیں کوئی اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ اگر ہم نے کہا کہ ہم we have got an student entity type and a course entity type اب وہاں کی اگر آپ ایکٹیویٹیز کو اینالائز uh, کریں تو one of the activities is that the student is enrolled in a course اگر آپ اس ایکٹیویٹی کا انالیس کریں اس پر غور کریں تو آپ کو آٹومیٹکلی ایک چیز نظر آئے گی کہ یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس میں دو مختلف اینٹی ٹائپ کا ذکر ہو رہا ہے تو there is a chance that there is some relationship involved in this situation in this activity اسی طرح مثال کے طور پہ ہم نے اپنے لائبریری سسٹم میں we identified a student and the book then there was there is an activity in the library system that student borrows or returns the book again there is some involved. Again, a candidate again a involves relationship a link and association between these two entity types اس کی اور ایگزامپلس میں آپ کو یوں دیتا ہوں کہ فرض کریں ایک اور انوائرمنٹ ہے جہاں پہ آپ نے کہا کہ ہمارے پاس اس آرگنائزیشن کے اندر we have got different employees and the organization also runs different sort of projects now then there is an activity there is a process when you say کہ امپلائیز جو ہیں وہ پروجیکٹ میں کام کرتے ہیں again you see an activity a process something that involves the mention of that involve the names of two entity types that you have already defined تو ایسی کوئی سچویشن جس میں کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے دوران اس کام کے دوران اس ایکٹیویٹی کے دوران کچھ مختلف اینٹی ٹائپس جو ہے وہ انوالو ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ yes there is a link there is an association there is an interaction between these two entity types to perform this specific activity this specific process تو آپ کو جو یہاں سے اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے درمیان جو ہے نا وہ ایک لنک یا ایک ریلیشن شپ ایگزٹ کرتا ہے and you improve your design firstly آپ اس کو رف بیس پہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں then you again think about that you analyze situation may be جس کو آپ نے ایک ریلیشن شپ کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کیا ہو وہ بعد میں نہ بھی ثابت ہو بیکاز آپ فرسٹ ٹائم ضروری نہیں ہے کہ آپ صحیح ڈیزائن بنا لیں فرسٹ ٹائم آپ جسٹ ایک رف ڈرافٹ سا ایک ڈیزائن بناتے ہیں پھر فردر اس کا انالائز کر کے اس کو امپروو کرتے ہیں تو ایک روٹ آئیڈینٹیفائی کرنے کا ریلیشن شپ کو تو یہ ہے کہ when you are using different tools جس میں آپ نے کہا کہ لائک دیٹ لیکن دوسرا ایک اور روٹ جو ایک اور طریقہ آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس میں آپ کو سسٹم کے بارے میں جو ایکسپلینیشن ہے جو اس کی ورکنگ ہے that is not given this precise tools like D F T or this contract cross reference matrix جو ہے یا اس طرح کوئی اور ٹول آپ کے پاس نہیں دیا ہوا you have got a description of the system اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو سیکنڈ اپروچ میں مینشن کر رہا ہوں this is not much useful and you should avoid using it especially in large system or in real لائف خاص طور پہ جو پریکٹس کے طور پہ یا اکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے جب ہم ایگزام میں کوئی ٹیسٹ وغیرہ دیتے ہیں یا کوئی اسائنمنٹ دیتے ہیں تو عام طور پہ اس میں کوئی بہت بڑا پروجیکٹ یا بہت بڑی ایگزامپل نہیں دیتے وہ ایسی ایگزامپل ہوتی ہے کہ جو آپ تھوڑے سے ٹائم میں کر سکیں تو ایسی situation when you are able to express the situation a scenario a system in the form of a paragraph let say آٹھ دس پندرہ بیس تک لائنیں ہیں جس میں you are explaining the system تو وہاں سے آپ جس وقت how would you identify the types and the relationships اس کا ایک پراپر روٹین تو یہی ہے پراپر روٹ تو یہی ہے کہ first you draw the D F D اور وہاں سے پھر آپ آگے چلے لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ you directly identify the the entity types and relationship from the from the description of the system اور اس میں آبیسلی ایک جو بات وہ یہی ہے کہ جس چیز کا ایک ایز سنگل تھنگ کے طور پہ ایک تھنگ کے طور پہ ایک انڈیپینڈنٹ چیز کے طور پہ ذکر ہو رہا ہے اور اس کی پراپرٹیز کا بھی مینشن اس میں ہو رہا ہے تو اس کو you will identify as an entity type اور جہاں پہ ایسی کوئی ڈسکرپشن دی ہوئی ہے اسی پیراگراف کے اندر where two or three types are being mentioned تو وہاں سے آپ یہ گیس کر سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے بعد کہ کہ آیا یہاں پر ان کے درمیان جو ہے وہ ریلیشن شپ یا لنک ایسوسیشن جو وہ ایگزٹ کرتی ہے اور دیکھیے وین اے سیٹ کے the same situation can be represent as entity type or some other person might be representing that that thing as situation as the entity types with the link between them جیسے میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ the same situation can be represented by different methods by different abstraction یا ڈفرنٹ ڈیزائن uh, سب صحیح غلط نہیں ہے تو کیا اس کا مطلب یہ کہ ہم کچھ بھی ڈیزائن ڈیزائن کر دیں وہ غلط نہیں ہوگا نہیں you should always focus on the requirements what are the requirement from the system the system that you you are going to develop the system designing what are the requirement of the user from that system so any design you come up with اس میں کچھ اینٹی ٹائپس ہیں ہیں ان ان کے کے ایٹریبیوٹس درمیان ریلیشن شپس ہیں آپ یہ دیکھیے the output required by the users of that system کسی بھی طرح کا جو آؤٹ پٹ ہے رپورٹس کی شکل میں ڈاکومینٹس ہیں یا اسکرینس کے اوپر ہیں whatever how can you extract data from your design to fulfil those requirements اگر آپ کی تمام ریکوائرمنٹس جو کہ آپ کو یوزر نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں if they can be fulfilled from that design یعنی there is always the link between کہ آپ کہیں یہاں سے ہم یہ اسٹارٹ کریں گے یا مثال کے طور پہ فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہے یا ہمارے پاس رجسٹریشن سسٹم ہے اس میں آپ چاہتے ہیں کہ فلاں کلاس میں کون کون سے انرول ہیں چاہے اس کو آپ جیسے بھی ریپرزینٹ کریں لیکن آپ نے آخر کار جو اپنے ڈیزائن کی جو ویلیڈیٹی ہے اس کو یوں چیک کرنا ہے کہ جب ہمیں یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ فلاں کورس میں کون کون سے اسٹوڈینٹس انرول ہیں تو اس میں ایک تو entity entity type type involve ہو گئی کورس ایک کیونکہ ہمیں اس میں دونوں انوالو ہیں تو ان کے درمیان ریلیشن شپ بھی آ گیا اگر ہم ان میں ڈیٹا پلیس کر دیں تو اس ریکوائرمنٹ کو کیسے فلفل کریں گے اگر آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہاں سے ہم ایک کورس کا ڈیٹا لیں گے ڈیٹ سے کورس کہا ڈیٹا اسٹرکچر ہے یا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے اب اس میں ایک طرف ہمارے پاس اسٹوڈینٹس ہیں فرض کریں ہمارے پاس جو ہے نا وہ دس ہزار اسٹوڈینٹس وہ انرول ہیں ان میں سے فرض کریں کہ ان میں سے جو ہے وہ چھ سو ایسے ہیں جو کہ انرولڈ ہیں رجسٹرڈ ہیں database management system course میں تو your design must be able to establish the link between the database management system course and the student who are enrolled in that course تو وہ جو لنک ہوگا that would be represented in the form of the relationship اب آپ اپنے ڈیزائن کو یہ دیکھیے کیا آیا اس ڈیزائن میں یہ پروویژن موجود ہے کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ کورس لیں ایک کورس پکڑے اور وہاں سے اس سے آپ چلیں اور جائیں آپ جو اسٹوڈنٹ آپ کے ٹائپ ہے اور وہاں جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں ان میں سے ان کو پک کریں جو کہ اس پرٹیکولر کورس میں رجسٹر ہے تو اس طرح سے you can have this requirement fulfilled کہ ایک اسٹوڈنٹ میں ایک کورس میں کون کون سے اسٹوڈنٹ انرولڈ ہیں اس سے کیا ہوگا کہ اب آپ کو کوئی سا بھی کورس ٹائٹل دے دیا جائے چاہے وہ ڈیٹا اسٹرکچرز ہے چاہے وہ کمپائلر ہے چاہے وہ آٹومیٹا تھیری ہے جس کورس کا بھی آپ کو نام دے دیا جائے گا you will start from your type course وہاں سے آپ پھر لنک پکڑیں گے اور اسی لنک کے تحت آپ چلے جائیں گے آپ کی جو اینٹری ٹائپ ہے اسٹوڈینٹس اور وہاں سے جتنے بھی اسٹوڈینٹس جو کہ اس کورس میں انرولڈ uh, ہیں ان کے انسٹنس جو ہیں وہ آپ لے لیں گے تو یہ کو آپ نے لنک کیسے کیا with the help of relationship اسی طرح فرض کریں اس کو ہم الٹا کر لیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کن کن کورسز میں انرولڈ ہے تو یہ بھی آپ یہیں سے نکال سکیں گے because the student is with certain courses لٹ سے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پانچ چھ کورسز میں انرولڈ ہے تو وہ جو لنک ہے اسٹوڈنٹ اور کورس کے درمیان اس کی مدد سے آپ یہ رپورٹ بھی نکال سکتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کون کون کورسز میں انرولڈ ہے تو جو ریلیشن شپ ہے وہ آپ کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ کچھ اینٹی ٹائپس کو آپس میں لنک کر سکیں آئیے آگے چلتے ہیں how would you name a relationship let's if you have got a relationship between two entity types اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ہم نام کیا دیں گے کیونکہ جو ریلیشن شپ ہے اس کا ایک نام بھی ہونا چاہیے لیکن اس سے پہلے آپ یہ بات جان لیں کہ جو ریلیشن شپ کا نام ہے وہ اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ ہمارے پاس اینڈری ٹائپس کا نام ہونا ضروری ہے کیونکہ جو ریلیشن شپ ہے اس کی نیچر جو ہے وہ دونوں کے لنک سے بھی بعض دفعہ پتہ چل جاتی ہے اس چیز کو ہم ڈیٹیل میں بعد میں ڈسکس کریں گے فی الحال ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگر ہم نے نیم کرنا ہو تو اس کے کیا رولز ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ اس کا کوئی خاص رول نہیں ہے simple is up to you آپ اس کو کیسے نام دینا چاہتے ہیں تو بعض دفعہ تو آپ جو ڈسکرپشن ہے سسٹم کی وہیں سے ایک نان پک کر لیتے ہیں to be use as a name of the relationship جیسے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ انرول ہوتے ہیں کورسز کے اندر تو یہاں سے انرول کو you can use an entity type اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر ایسا کوئی you can not use such a name from the from the system اس کیس میں ایک سمپل اپروچ یہ ہے کہ آپ جو دونوں جتنی بھی اس میں اینٹی ٹائپ انوالو ہیں ان کے جو یا تو نام اس میں رکھ لیں استعمال کر لیں as the name of the relationship یا یہ ہے کہ ان کی ابریویشن استعمال کر لیں اٹس اپ ٹو یو مقصد اس کا یہ ہے کہ دو اینٹی ٹائپ کے درمیان جو ہے وہ لنک ہے یہ تو شو ہو جائے گا گرافکلی جیسا کہ ابھی تک ہمارے پاس دو اینٹی ٹائپس ہیں اور ایٹریبیوٹس ہیں they have been represented graphically تو جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی ریپرزینٹ ہو جائے گا but just for the identification of that relationship کے جب آپ اس کو کبھی ڈسکس کریں تو اس کا نام لے کے اس کو منتخب کر لیں تو اس لیے آپ اس کا نام رکھ دیں ادروائز اس کا اتنا ضروری نہیں ہے جیسے یہاں پہ ایگزامپل میں کہا ہوا ہے اسی طرح کہا ہوا کہ انرول کو آپ نام لے لیں یا اس طرح سے آپ اس کو اگر اسٹوڈنٹ ہے اور کلاس ہے یعنی جو نام ہے اینٹری ٹائپس کا وہ ہے اسٹوڈنٹ ایز اے ہول اور کلاس ایز اے ہول لیکن آپ ان کو جو ان کے درمیان ریلیشن شپ ہے اس کو اگر انرول نہیں بھی رکھ سکتے یا نہیں رکھتے تو اسٹوڈنٹ انڈر اسکور کلاس پورا لکھ لیں یا as an abbreviation S T D underscore C L S جیسے یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن ایک بات ذہن رکھیے گا میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ whenever you use the abbreviation be constant with that ایسا نہ ہو کہ ایک دفعہ ریفر کرنے کے لیے you are using the abbreviation یا شارٹ نیم اور سیکنڈ ٹائم آپ یوز کر رہے ہیں پورا نام اس کا تو they they may may mean two different things نا whereas actually you want to represent the same thing تو اس لیے you have to be careful about the naming کہ ایسا تو کوئی رول نہیں ہے but when you select something then be constant with آگے چلتے ہیں سمبل جو ہم استعمال کرتے ہیں ریلیشن شپ کو ای آر ڈیزائن میں ریپرزینٹ کرنے کے لیے وہ ہے ڈائمنڈ یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے ڈائمنڈ جو ہے وہ تو سمبل ہو گیا ریلیشن شپ کے لیے اب اس میں جتنی بھی اینٹی ٹائپس انوالو ہیں یہ ڈائمنڈ جو ہے through line it would be link with all the entity types جیسے اب آپ کے سامنے اس وقت جو صرف ڈائگرام بنی ہوئی ہیں اس میں ایک میں ہے ڈپارٹمنٹ اور امپلائی اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا ڈپارٹمنٹ اینٹری ٹائپ ہے it is linked with the employee entity type اس کا نام جو ہے آپ وہ رکھ دیں ڈی ای e. اس کا نام رکھ دیں ڈپارٹمنٹ ایمپ یا اس کا نام رکھ دیں آپ کے ورکس تو آپ کہیں گے کہ employee works in the department اسی طرح جو ایک اور ہمارے پاس یہاں پہ ڈائگرام نظر آ رہی ہے اس میں ہے اسٹوڈینٹ اور بک ان کے درمیان ریلیشن شپ ہے the relationship is being with the the help of diamond اور وہ ڈائمنڈ جو اپنے کارنر سے لنکڈ ہے اینٹی ٹائپ کے ساتھ اس میں کیا ہے کہ آپ یہ شو کریں گے کہ اس کا اگر اپنے نام رکھنا ہے تو آپ کہہ دیں اسٹوڈینٹ انڈر بک یا ایس انڈر اسکور بی یا آپ اس کا نام لے دیں کہ اسٹوڈینٹ ایشوز دا بک تو یہ ایگزامپل ہیں کہ جس طریقے سے آپ ایک ریلیشن شپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں آئیے آگے چلتے ہیں relationship types can be identified like the entity type یعنی جس طرح سے ایبسٹریکشن پروسیس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے تھنکنگ پروسیس کو استعمال کرتے ہوئے جیسے آپ نے اینٹری ٹائپس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا اسی طرح اسی پروسیس کے تحت آپ جو ان کے درمیان ریلیشن شپ ہے اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں گے سیم تھنگ کہ دا پروسیس کالڈ ایبسٹریکشن جس میں کہ آپ چیزوں کو ان کی جو پراپرٹیز ان کے بیس پہ ڈسٹنگوش کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کے تحت آپ نے جیسے اینٹی ٹائپس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا اسی طریقے سے آپ جو ریلیشن شپس ہیں ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں گے جو اینٹی ٹائپس ایک ریلیشن شپ میں انوالوڈ ہیں ان کو اس کے پارٹیسپینٹس کہا جاتا ہے جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اسی طرح جو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں ریلیشن شپس کی ان کو ڈیفائن کرتے ہیں on the basis of the number of entity types جو کہ اس ریلیشن شپ میں انوالوڈ ہیں اس کی جو ایگزامپلز ہیں اس کی جو کلیریفکیشن ہے وہ آپ کو آئندہ سلائڈ سے ہوگی پہلی جو ریلیشن شپ ٹائپ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے بائنری ریلیشن شپ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے بائنری ریلیشن شپ ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جس میں کہ دو اینٹی ٹائپس انوالو ہوتی ہیں یہاں سے ایک بات تو آپ کو ظاہر واضح ہو گئی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جس میں دو اینٹی ٹائپس انوالو ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس کچھ اور ٹائپ کے بھی ریلیشن شپ ہیں جس میں دو سے زیادہ یہ کام جو اینٹی ٹائپس ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں لیکن جو بائنڈری ہے وہ ایسی ایسا ریلیشن شپ ہے جس میں دو اینٹی ٹائپس انوالو ہیں اور پھر وہی بات ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں by knowing by analysing the description of the situation جیسے آپ نے کہا کہ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ بک ایشو کرواتے ہیں تو اس میں اسٹوڈنٹ اور بک اینی ٹائپ اب اگر آپ اس ریلیشن شپ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس ریلیشن شپ میں دو اینڈی ٹائپس انوالو ہیں تو یہ جو آپ کا ریلیشن شپ ہے یہ کہلائے گا ایک binary relationship binary relationship کی جو اگزامپلس ہیں وہ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہیں اس میں دیکھیے کہ ایک آپ کو نظر آ رہا ہے اسٹوڈینٹ اور کورس یہ دو اینٹری ٹائپس ہیں اور ان کے درمیان ایک ریلیشن شپ شو کیا گیا ہے اٹس اے ریلیشن شپ کیونکہ اس میں دو اینٹری ٹائپس انوالو ہیں اسی طرح ایک اور جو بائنڈری ریلیشن شپ ہے وہ ہے اسٹوڈنٹ اور بک کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بک ایشو کرتا ہے یا واپس کرتا ہے تو اس طرح سے جو ایک ریلیشن شپ ہے جو کہ بائنڈری ہے اسی طرح پروجیکٹ اور امپلائی کہ ایک پروجیکٹ جو ہے اس پہ امپلائیز کام کرتے ہیں امپلائیز جو ہیں وہ ڈفرنٹ پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں تو اس طرح سے ان کے درمیان چونکہ ایک ریلیشن شپ بنتا ہے ایک لنک بنتا ہے اور چونکہ اس میں دو اینٹی ٹائپس انوالو ہیں اس لیے آپ کہیں گے کہ یہ تمام ایگزامپل جو ہیں they are the example of the binary relationships آئیے آگے چلتے ہیں جس طرح سے اینٹی ٹائپس کے انسٹنسز ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اینٹی انسٹنسز اسی طرح سے جو آپ کے پاس ریلیشن شپ ہے that also works as a relationship type in your E R diagram اور اس کے بھی انسٹنسز ہو سکتے ہیں اور انسٹینس کو ریپرزینٹ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو آپ آرڈرڈ پیئر کی شکل میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو پتا ہے کہ آرڈر پیئر کیا ہوتے ہیں ادروائز اگر جن کو نہیں پتا وہ یہ ہے کہ یہ ایک نوٹیشن ہے جس میں ہم چیزوں کو ایک سیٹ کی شکل میں لکھتے ہیں اور اس سیٹ کے ممبرز جو ہوتے ہیں وہ پیئرز کی شکل میں ہوتے ہیں اور پیئرز کی شکل میں اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان جو ترتیب ہے اس کی سگنیفیکینس ہوتی ہے تو اس لیے انہوں نے کہتے ہیں آرڈرڈ پیئر مثال کے طور پہ اگر آپ یہاں دیکھیے کہ جب ہم نے کہا تھا ہمارا انرول ریلیشن شپ جس پہ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ کسی کورسز میں انرولڈ ہیں تو یہاں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ہے S one zero zero one جو کہ آئیڈینٹیفکیشن ہے یہ آئی ڈی ہے ایک اسٹوڈنٹ کی اور O S is the course code تو ہم نے یہاں پہ کہا کہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہے یہ انرول ہے اس کورس کے اندر ایسے ہی S one zero two zero and D S so all these order pair they are the instance of the relationship and role آئیے آگے چلتے ہیں the attributes of the relationship یعنی جو آپ کا ریلیشن شپ ہے اس کے بھی ایٹریبیوٹ ہو سکتے ہیں یہ جو کمپلیٹ سینیریو ہے یا اس کی جو کی سچویشن ہیں وہ آپ کو آئندہ کے لیکچرز میں کلیئر ہوں گی لیکن ابھی جس حد تک آپ کے لیے جانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ اینٹری ٹائپس کے ریلیشن شپ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں اسی طریقے سے جو ریلیشن شپ ہے اس کے بھی ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں سب سے پہلی اگزامپل تو ہے کی کی کہ جو آپ کا ریلیشن شپ ہے کیونکہ اس کے انسٹینس ہونے جب انسٹینس ہونے تو ہاؤ ووڈ وی آئیڈینٹیفائیز کیونکہ جب انسٹینس ہوں گے تو لازمی طور پہ وہاں پہ ضرورت پڑے گی کہ ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں یونیکلی آئیڈینٹیفائی کیسے کریں تو پہلی بات تو ہے کہ جو ریلیشن شپ ہے اس کی کی کیسے بنے گی تو اس کا یہ ہے کہ جو بھی آپ کی پارٹیسپیٹنگ ٹائپس ہیں جو آپ کے پارٹیسپینٹس ہیں ان کی جو پرائمری کیز ہیں وہ مل کے جنرلی بنتی ہیں the primary key of the relationship جیسے اگر پیچھے اگر آپ دیکھیں تو ہم نے جیسے کہا تھا کہ اسٹوڈینٹ اور کورس کے بارے میں کہا اب یہاں پہ جب آپ نے ظاہر ہے کہ ایک اسٹوڈینٹ جو ہے بہت سے کورسز میں انرول ہو سکتا ہے اور ایک کورس میں بہت سے اسٹوڈینٹس انرول ہو سکتے ہیں اب اس ریلیشن شپ کی اگر آپ پرائمری کی جاننا چاہیں گے تو وہ کیا ہوگا کہ وہ جو اسٹوڈنٹ کی پرائمری کی ہے یعنی اسٹوڈنٹ آئی ڈی اور جو سبجیکٹ کی یا کورس کی جو پرائمری کی یعنی کورس کوڈ دونوں مل کے اسے کمپوزٹ کی لیکن دونوں مل کے اس کی کی بن جائیں گے جو ریلیشن شپ ہے ان کے درمیان یعنی اسٹوڈنٹ آئی ڈی اور کورس آئی ڈی اس طرح تو آپ اس کی کی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں بٹ مائنڈ اٹ ہر کیس میں you do not have the instance of the relationship اور نہ ہی ہر کیس میں ان کی کی ہوتی ہے کیسے یہ بات آپ کو بعد میں سمجھ آئے گی لیکن یہاں پر ایک اور بات جو آپ کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اپارٹ from having the key the relationship also has some other attributes it have some other attributes as well ان ایٹریبیوٹس کو یعنی جو کی ایٹریبیوٹس نہیں ہوتے ان کو ہم descriptive attributes of the relationship بھی کہتے ہیں یعنی جو کی ایٹریبیوٹس ہو گئے تو کی ہوگے اور وہ کیسے بنتے ہیں جنرلی دونوں ٹائپس کی پرائمری کیز کو ملا کے جیسے ہم نے ایگزامپل دی تھی ابھی انرولمنٹ کی لیکن اس کے علاوہ کچھ اور ایٹریبیوٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ ایسوسیٹ ہو سکتے ہیں ود دا ریلیشن شپ مثال کے طور پہ جیسے ہم نے کہا کہ انرول ہو گئے students next thing is you would definitely store the grade of the students as well any examination system اب ایک اسٹوڈنٹ کا گریڈ کیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس ایٹریبیوٹ کو کس چیز کے ساتھ اسٹور کریں گے اینٹری ٹائپ اسٹوڈنٹ کے ساتھ اینٹری ٹائپ کورس کے ساتھ یا کہ ریلیشن شپ کے ساتھ دس بیکم سم ٹائمس اٹرکی لیکن اگر آپ ابھی ٹرکی لیکن اگر آپ غور کریں تو اس میں آپ کو اس کا سولوشن جو ہے بہت آسانی سے سمجھ بھی آ جائے گا وہ کیسے وہ ایسے کہ اگر ایک ایٹریبیوٹ کی ویلو جاننے کے لیے you need to know only one thing that means کہ یہ ایٹریبیوٹ جو ہے وہ اس اینٹی ٹائپ میں جائے گا کہ جس کی ویلو کے بیس پہ یا جس کی پرائمری کی ویلو بیس پہ آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کا اوور آل گریڈ یعنی اس کا کل اس وقت جو سی جی پی اے جسے کہتے ہیں وہ کیا ہے تو سی جی پی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایسوسیٹڈ ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ یعنی اگر آپ کو اسٹوڈنٹ کا آئی ڈی پتا ہو then you can tell what is the C G P of that student کیونکہ وہ ایک ویلو ہوگی لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس اسٹوڈنٹ کا اس کورس میں کیا گریڈ ہے اب دیکھیے if you just know the I D of the student سے پرابلم یہ ہے کہ you can not tell the grade of that student in a particular subject کیوں اس لیے the student is enrolled in let's say five six اور سیون ڈفرنٹ سبجیکٹس تو by knowing just the key of the student you can not determine the grade of the student particular subject then you move to the type involved جو کہ ہمارا کورس ہے اگر ہم یہ کہیں کہ اس کورس میں اس اسٹوڈنٹ کی کیا گریڈ ہے کیا پرفارمنس ہے then you can not tell the grade of a student in particular course by knowing just the key of the کورس دیں کو ڈیٹا اسٹرکچر اس میں فلاں اسٹوڈنٹ کی کیا پرفارمنس ہے یو کین ناٹ ٹیل کیونکہ اس کورس کے اندر جو ہے وہ دسیوں بیسوں اسٹوڈنٹ انرولڈ ہیں اب ایک اسٹوڈنٹ کا جو گریڈ ہے in a particular subject obviously اس کو جاننے کے لیے you need to know the keys of both the entity types that are involved in that particular relationship یعنی جو اس کے پارٹیسپینٹس ہیں دونوں کا جاننا ضروری ہے یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ اسٹوڈنٹ جس کی آئی ڈی ہے S one zero three nine اور ایک کورس جس کا کوڈ ہے ڈی ایس ڈیٹا اسٹرکچرس اس کا گریڈ کیا ہے ناؤ یو کین ٹیل اب آپ بتا سکتے ہیں کہ اس اس اس اسٹوڈنٹ کا گریڈ سبجیکٹ میں کیا گریڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو جاننے کے لیے دونوں کی ضرورت آئیڈیز کی اس کا مطلب ہے کہ نہ تو وہ صرف آ سکتا ہے ٹائپ اسٹوڈنٹ میں اور نہ وہ آ سکتا ہے ایٹریبیوٹ ٹائپ آپ کی کورس میں بلکہ یہ آئے گا ریلیشن شپ کا ایٹریبیوٹ کے طور پہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو جو ریلیشن شپ ہے اس کے ساتھ بھی ایٹریبیوٹ ایسوسیٹ کرنا ہوگا یا آپ کر سکتے ہیں اگر اس کی ضرورت پڑتی ہے تو جیسا کہ آپ اگلی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس اسکرین پہ آپ دیکھیے تو یہی سچویشن آپ کو شو کی گئی ہے کہ اس میں دو شو کی گئی ہیں اسٹوڈینٹ اور ساتھ ساتھ کو شو کیا گیا ہے کورس اور یہاں پہ ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کا ایک ڈسکرپٹیو ایٹریبیوٹ ہے جسے ہم نے کہا گیا ہے گریڈ اب گریڈ جو ہے وہ ایٹریبیوٹ بنتا ہے ریلیشن شپ کا کسی بھی پارٹیسپینٹ اینٹی ٹائپ کا نہیں آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس بیسس پہ ہم ایٹریبیوٹ جو ہے اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں ایک ریلیشن شپ کے ساتھ اور کس بیسس پہ پارٹیسپینٹ ٹائپ کے ساتھ آئیے آگے چلتے ہیں اب آپ جو چیز دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹرنری ریلیشن شپ یعنی جو ریلیشن شپ ہے اس کی دوسری ٹائپ ہے یہ ٹرنری ریلیشن شپ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ایسا ریلیشن شپ جس میں تین اینٹی ٹائپس انوالو ہوں اسے ہم کہیں گے ایک ٹرنری ریلیشن شپ جیسے کہ ہمارے پاس اگزامپل ہے اسٹوڈنٹ کلاس فیکلٹی یعنی اب پھر وہی بات ہے کہ آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے فرام دا سچویشن یعنی اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کلاس میں جس کو کہ یہ ٹیچر پڑھا رہے ہیں کون کون سے اسٹوڈینٹس انرولڈ ہیں پہلے ہمارے پاس جو سچویشن تھی اس میں ہم صرف یہ ظاہر کر رہے تھے کہ اس کلاس میں یہ اسٹوڈینٹس انرولڈ ہیں لیکن اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ اس کلاس کے اندر جس کو کہ یہ ٹیچر پڑھا رہے ہیں اس کے اندر کون کون سے اسٹوڈنٹ انرولڈ ہیں تو اس لحاظ سے یہ ایک ایسا آپ کا بن جاتا ہے ریلیشن شپ جس میں تین ٹائپس انوالو ہیں تو اسے ہم کہیں گے یہ ایک ٹرنری ریلیشن شپ ہے یہاں پہ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر جو ایگزامپل نظر آ رہی ہیں وہ ایگزامپلز ہیں ٹرنری ریلیشن شپس کی جس میں پہلی جو ایگزامپل ہے اس میں جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ اسٹوڈنٹ اور کورس اور فیکلٹی یہ تینوں اینی ٹائپس انوالو ہیں اور ان تینوں کو لنک کیا گیا ہے ود اے ڈائمنڈ اس کے ڈفرنٹ کارنر کے ساتھ جو کہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ایک ٹرنری ریلیشن شپ کو جیسے پہلے کہا گیا کہ جو اس کی کی بنے گی وہ اس میں جو آپ کے اینٹی ٹائپس ہیں ان کی پرائمری کی سے مل کے اس کی پرائمری کی بنے گی اور like in the previous example this relationship can also have the descriptive attributes اسی طرح جو دوسری آپ کو ڈائگرام نظر آ رہی ہے it is another example of a ternary relationship اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ پروجیکٹ امپلائے اور اسکل یعنی ایک پروجیکٹ پہ ایک امپلائی جو ہے وہ ایک اسکل استعمال کر رہا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک امپلائی جو ہے اس کے پاس ملٹیپل اسکلز ہو سکتی ہیں اسکل کی اپنی جو کہ ڈسکرپشن ہے اس کی اپنی پراپرٹیز ہیں it is also an independent entity type اسی طرح پروجیکٹ ہمارے پاس ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی ٹائپ ہے ایسے ہی امپلائی اب ان کے درمیان لنک کیا ہے کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک امپلائی نے ایک پروجیکٹ کے اوپر کون کون سی اسکل استعمال کی یا ایک امپلائی نے ایک پروجیکٹ پہ کون سی اسکل استعمال کی اس میں آپ دیکھیں کہ جب آپ جس وقت آپ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے جس وقت یہ سچویشن ہے اس میں تینوں اینٹی ٹائپس انوالو ہو جاتی ہیں تو it reflects a situation of the ternary relationship آئیے آگے چلتے ہیں جس طرح سے ہم نے بائنری ریلیشن شپ کے جو انسٹنس تھے ان کو ریپرزینٹ کیا تھا in the form of ordered pairs اسی طریقے سے جو ہمارے پاس ٹرنی ریلیشن شپ ہے اس کے بھی انسٹنس آبویسلی ہو سکتے ہیں اور جیسے وہاں پہ ہم نے آرڈرڈ پیئر کی شکل میں ریپرزینٹ کیا تھا یہاں پہ ہم ریپرزینٹ کریں گے یوزنگ آرڈر ٹریپلس جیسے کہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ اس وقت ہم جو انسٹنس شو کر رہے ہیں وہ ٹرنی ریلیشن شپ ہے جو کہ ہے between student course and the faculty اس میں جو پہلا ہمارا جو S one zero one three ہے this is the I D of the student کا آئی ڈی ہے اسی طرح جو آپ کا ڈی ایس لکھا ہوا یہاں پہ ڈیٹا اسٹرکچر یہ کورس کورس آئی ڈی ہے ٹائپ کا کا اس کے ایک انسٹنس اور یہاں پہ جو لکھا ہوا fac one zero five this represent the I D of an instance of the faculty entity type تو اس طریقے سے ڈفرینٹ جو اس میں پارٹیسپینٹ ٹائپس ہیں ان کے جو آئیڈیز ہیں وہ مل کے آپ نے ریپرزینٹ کر دیا ایک instance of the ternary relationship اور ظاہر ہے کہ اگر اس میں کسی کا اگر ڈسکرپٹیو ایٹریبیوٹ ہوتا let you want to place the grade here تو گریڈ کو بھی پھر آپ جو ہے نا وہ یہاں پہ اس کا جو فورس ایٹریبیوٹ کے طور پہ لیکن مائنڈ وہ جو گریڈ ہوتا وہ دیٹ وڈ ہیو بین ایک ڈسکرپٹیو ایٹریبیوٹ نا تو یہ جو ریپرزینٹیشن ہے this is only for the relationship itself آئیے آگے چلتے ہیں unary relation relationship ship یہ کی تیسری ٹائپ ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک اینٹی ٹائپ جو ہے وہ اپنے آپ سے ہی لنکڈ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ in order to have a relationship we do not need to have two different entity types یعنی ایک ہی اینٹی ٹائپ جو ہے وہ اپنے آپ سے ہی ریلیٹ ہو سکتی ہے اس کو ہم ایک ریکرسو ریلیشن شپ بھی کہتے ہیں اس کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے ایک روم میٹ ریلیشن شپ کی اگر ہم اسٹوڈینٹس کا ڈیٹا اسٹور کر رہے ہیں and we want to store کے ایک اسٹوڈنٹ کا روم میٹ کون ہے اور کنڈیشن uh, یہ بھی ہے کہ ایک وقت میں میکسیمم جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ uh, کا روم میٹ جو ایک ہی ہو سکتا ہے یا یہ کہہ لیں کہ ایک کمرے میں میکسیمم دو لوگ شیئر uh, کر سکتے ہیں تو اس کیس میں جو یہ ریلیشن شپ ہوگا it becomes a unary relationship کیونکہ اس میں جو اینٹی ٹائپ انوالو ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ اپنے آپ سے ہی لنکڈ ہے اس کی جو ایگزامپل ہے جس یا اس کو ہم کیسے ریپرزینٹ کریں گے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اگلی سلائڈ کے اوپر اس سلائڈ کے اوپر آپ کے پاس یونری ریلیشن شپ کی دو ایگزامپل ہیں پہلے میں آپ کو یہ دکھایا گیا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ روم میٹ کے ساتھ روم میٹ ریلیشن شپ کے ساتھ اپنے ہی ساتھ ریلیٹڈ ہے تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈائمنڈ شو کیا ہوا ہے اور ڈائمنڈ سے جو ایک لائن ہے وہ اسے لنکڈ ہے اور دوسری لائن واپس جو ہے اسی اینٹی ٹائپ کے سمبل میں آ رہی ہے تو this is a representation of a unary relationship اسی طرح اگر آپ دوسرے اس کو دیکھیں ایگزامپل کو اس میں دکھایا گیا ہے کہ ایمپ اور چیئر پرسن اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک جو آپ کا امپلائی ہے انہی میں سے آپ کا جو پرسن ہے وہ ایک جو امپلائی ہے وہ چیئر پرسن ہوگا تو اس میں اگر آپ کو یہ شو کرنا ہو کہ ان امپلائیز میں سے کون ہے جو کہ چیئر پرسن ہے it again becomes a unary relationship یعنی جس میں ایک آپ کا لنک نکلے گا آپ کو ایک ڈائمنڈ کے پاس جائے گا اور واپس دوبارہ ڈائمنڈ سے جو لنک ہے دوبارہ آ جائے گا اسی اینٹی ٹائپ کے اندر this is also representation of a unary relationship اسی طرح اگر آپ ایک اور ایگزامپل دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے وہ ہے کہ اگر ہمارے پاس امپلائی اسی جو اینٹی ٹائپ ہے اس کے اندر ہمارے پاس اگر یہ پاسبلٹی ہے کہ کچھ امپلائیز جو ہیں وہ آپس میں میرڈ ہیں they are married to each other تو اس میں پھر کیا ہوگا کہ آپ نے کہا کہ اس میں ایک ریلیشن شپ ہے اسپاؤز اور وہ بھی ہے کہ اس میں یہ کہ امپلائز کسی امپلائی کے ساتھ ہی میرڈ ہیں تو it again becomes a unary relationship because only single type is involved in this relationship اس کو بھی ہم نے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے اسی طرح سے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے جیسے کہ ہم نے پہلے ریلیشن شپ کو ریپرزینٹ کیا تھا ڈیئر اسٹوڈینٹس جنرلی ہمارے پاس جو انوائرمنٹس ہیں جو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں ڈیٹا بیسز کے اندر ان میں جو ہے وہ بائنڈری ریلیشن شپ کی زیادہ آتی ہیں یا یہ کہیں کہ میکسیمم ریلیشن شپ کی جو ٹائپ ہوتی ہے جو ہم آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں ریئل لائف میں وہ بائنڈری ہوتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس ٹائپ جو زیادہ فریکوینٹلی اکر کرتی ہے وہ یونری ہے اور جو ٹرنری ریلیشن شپ ہے وہ جنرلی اتنا زیادہ فریکوینٹلی نہیں ہوتا تو آرڈر میں یعنی کہ جو آپ فریکوینسی وائز اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ بائنڈری پھر یونری اور آخر میں ٹرنری اور اس اس جو جو کی ٹائپ ہے لمٹ نہیں ہے اس کو آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں up to four types five یا six which is very very rare وہ بالکل اتنا فریکوینٹلی نہیں ہوتا لیکن بہرحال جسٹ کیپ ان مائنڈ کہ ternary relationship is not the final type of اس میں آپ کسی بھی نمبر آف ٹائپس ہیں وہ ایگزٹ کر سکتی ہیں لیکن جنرلی جو ہے وہ یہی تین ایگزٹ کرتی ہیں جیسے میں آپ سے پہلے کہا تھا کہ ریلیشن شپ کے بارے میں مختلف چیزیں جو ہیں وہ they might be confusing for you but by the time as you get practice آپ چیزوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کلیئر ہوتے چلے جائیں گے اسی طرح ایک اور کنفیوزنگ چیز جو کہ اسٹوڈنٹ کو خاص طور پہ شروع میں کنفیوز کرتی ہے وہ ہے cardinality of the relationships یہاں میں نے اس کو بریفلی آر شپس لکھا ہوا ہے اس کا مطلب بیسیکلی یہی ہے کہ ریلیشن شپ تو کارڈینیلٹی جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے اباؤٹ دا ریلیشن شپس جو کہ آپ کو ریپرزینٹ کرنی ہوتی ہے آئیڈینٹیفائی کرنی ہوتی ہے and mind it you don't define you don't create the cardinalities you identify them as they exist in the environment that you are working on تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ کارڈینلٹی ہے کیا has the definition number of instance of one entity type that can possibly be related to instance of other entity type یعنی آپ اس سچویشن کو اس انوائرمنٹ کو اسٹڈی کریں گے اور پہلی بات تو یہ ہے کہ you identified the types then you identified the relationship then you identified the type of the relationship آپ نے کہا کہ یہ ایک بائنڈری ریلیشن شپ ہے اب اگلی چیز ہے کہ اس ریلیشن شپ کی cardinality this is very important کیونکہ جو آپ کارڈینلٹی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اسی کو جا کے ultimately have we'll implement that اور اگر آپ کارڈنیلٹی کو صحیح طرح آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے تو جس وقت جا کے آپ ڈیٹا بیس کو الٹیمیٹ امپلیمنٹ کریں گے تو اس وقت وہ آپ کی جو سچویشن جو ایگزٹ کرتی ہیں آپ کی انوائرمنٹ میں ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے گا اس لیے دس از ویری امپورٹینٹ کہ آپ دیکھیں کہ کارڈنیلٹی کیا ہے کسی بھی ریلیشن شپ کی جو کہ دو یا مختلف uh, کے درمیان ایگزٹ کرتا ہے اس میں یہ ہے کہ اب یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کارنلٹی کے بیسس پہ جو ہمارے ریلیشن شپس ہیں ان کی ٹائپس کون کون سی ہیں تو کارنلٹیز جو ریلیشن شپ کے درمیان ہیں وہ اس طرح کی ہو سکتی ہیں it could be one to one one to many many to one and many to many اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم مختلف سچویشن میں آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں and mind it you have to be careful and you did practice for that پہلی بات ہے کہ one to one one to one کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو آپ کی اینٹی ٹائپ ہے اس کے اس کا ایک انسٹنس جو ہے وہ دوسری اینٹی ٹائپ کے ایک انسٹنس سے ریلیٹ کر سکتا ہے اور دیکھیے آپ کو کرنیلٹی کو ڈٹرمن کرنے کے لیے you have to study this thing in both the directions یعنی انیشلی ہم یہ سپوز کرتے ہیں کہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں ایک بائنڈ ریلیشن شپ کی ایک بائنڈ ریلیشن شپ ہے ہمارے پاس فرض کر ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہے ڈپارٹمنٹ اور چیئر پرسن فرض کریں چیئر پرسن کو ہم نے ایک ایک الگ سے ٹائپ کے طور پہ ریپرزینٹ کیا ہوا ہے جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اسکرین پہ آپ ہمارے پاس دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک ہے ڈپارٹمنٹ کا ٹائپ اور ایک ہے چیئر پرسن کی اب دونوں کے درمیان ریلیشن شپ ہے اگر آپ غور کریں اب یہ دیکھیے کہ ایک جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا کوئی ایک انسٹنس جو دوسری ٹائپ ہے چیئر پرسن وہ کتنوں سے ریلیٹ کر سکتا ہے ظاہر ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ کا ایک ہی چیئر پرسن ہو سکتا ہے and how do you define that you defined it by studying your environment the system that you developing اور آپ کو پتا ہے کہ نارمل یونیورسٹیز کے اندر یا یعنی اداروں کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ کا ایک ہی چیئر پرسن ہوگا mind it this is one direction آپ جسٹ اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ایک ڈپارٹمنٹ کا ایک چیئر پرسن ہو سکتا ہے you will not see this is one to one no you have to see it the other way round as well یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک چیئر پرسن کا جو انسٹنس ہے وہ کتنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ لنک کر سکتا ہے یا ڈپارٹمنٹ اینی ٹائپ کے کتنے انسٹنس کے ساتھ لنک کر سکتا ہے اگر آپ کی آرگنائزیشن میں یہ رول ہے کہ ایک چیئر پرسن جو ہے وہ ایک ہی ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کر سکتا ہے یا وہ لنک ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سائڈ پہ اس ڈائریکشن میں جو آپ کا چیئر پرسن اینڈی ٹائپ ہے اس کا جو ایک انسٹنس ہے وہ بھی صرف ایک ہی instance of the department can be linked may be linked تو اس لحاظ سے اب جب آپ نے اس کو دونوں ڈائریکشن میں دیکھ لیا then you will realize then you will declare that this is a one to one relationship اور اسٹوڈنٹ جس میں غلطی کرتے ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی ڈائریکشن میں انالائز کرنے کے بعد یعنی جب انہوں نے صرف یہ دیکھ لیا کہ ایک ڈپارٹمنٹ کا صرف ایک چیئر پرسن ہو سکتا ہے وہ یہیں سے ڈکلیئر کر دیں گے this is one one to no میں دوبارہ ایمفسائز کر رہا ہوں کہ in order to determine the cardinality of a relationship آپ کو اس کو دونوں سائڈ سے اسٹڈی کرنا ہے آئیے چلتے ہیں ریلیشن شپ کی جو کارڈینلٹی ہے اس کی اگلی ٹائپ کی طرف کرنیلٹی کی جو دوسری ٹائپ ہے وہ ہے ون ٹو مینی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ایک ٹائپ ہے اس کا ایک انسٹنس جو ہے وہ بہت سی انسٹنس سے ریلیٹ کر سکتا ہے دوسرے ٹائپ کے اور لیکن دوسری جو اینٹری ٹائپ ہے اس کا جو ایک انسٹنس ہے وہ پہلی کے ایک ہی ٹائپ سے ریلیٹ کر سکتا ہے دوبارہ اس میں آپ یہ غلطی مت کیجیے گا کہ ایک ہی سائڈ سے اسٹڈی کرنے کے بعد you declare the the of relationship no study it it analyze in both the مثال کے طور پہ اس وقت اسکرین پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں ایک ریلیشن شپ ہے بٹوین امپلائی اینڈ ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس ہے جس میں ظاہر ہے کہ ہمارے پاس بہت سے ہو سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ کی ایک ٹائپ ہے جس میں کچھ انسٹنسز ہو سکتے ہیں اب آپ اسٹڈی کیجیے اس کو فرض کریں ڈپارٹمنٹ کے پرسپیکٹو سے ہم یہ کہیں گے کہ ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر بہت سے امپلائیز کام کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں well this is one direction mind it اب یہاں سے ظاہر ہو گیا کہ اس کا جو ایک انسٹنس ہے ڈپارٹمنٹ کا فرض کے ہمارے پاس ڈپارٹمنٹس ہیں اکاؤنٹس ہے رجسٹریشن ہے لائبریری ہے اب یہ ڈفرنٹ ہمارے پاس ڈپارٹمنٹس ہیں امپلائی ہمارے پاس بہت سارے ہیں اب ایک ڈپارٹمنٹ کا انسٹنس فرض اکاؤنٹس ہے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ جو ہے اس سے کتنے امپلائز ریلیٹ ہو سکتے ہیں this is the description in the language of the E R data model اگر اس کو آپ ڈسکرائب کریں اسی چیز کو in the the language of organization تو وہاں پہ آپ یہ کہیں گے کہ ایک ڈپارٹمنٹ میں کتنے امپلائیز کام کر سکتے ہیں تو آپ نے وہاں پہ یہ ریئلائز کیا کہ چونکہ ایک ڈپارٹمنٹ بہت سے امپلائیز کام کر سکتے ہیں جب آپ کو جب آپ اس کو انسٹنس لیول پہ لنک کریں گے تو کیا ہوگا کہ one instance of the department type will be linked with many instance of اور مینی سے مراد یہ ہے کہ جب وہ ایک سے زیادہ ہو گیا چاہے وہ دو ہو چاہے وہ تین ہو چاہے وہ چار ہو چاہے وہ جتنے مرضی ہو تو it becomes in the range of many اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ اینٹی ٹائپ ہے اس کا ایک انسٹینس جو ہے وہ کسی ایک وقت میں جو آپ کی امپلائی ٹائپ ہے اس کے بہت سے انسٹینس ریلیٹ کر سکتا ہے but this is just one direction اب دوسری طرف سے آئیے امپلائی اور ڈپارٹمنٹ کو اب آپ دیکھیے کہ اگر امپلائی کا ایک انسٹنس ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے کتنے انسٹنس سے ریلیٹ کر سکتا ہے this is description in the E R data model language اور اگر اس کو آپ آرگنائزیشن کی لینگویج میں ڈسکرائب کریں تو اس کو یوں ڈسکرائب کریں گے کہ ایک امپلائی جو ہے وہ کتنے ڈپارٹمنٹ میں کام کر سکتا ہے obviously you cannot determine it this is something this is a rule that exists that prevails in the environment in the system آپ نہیں کہہ سکتے it is the rule of the organization اگر وہ یہ کہتی ہے آرگنائزیشن یہ کہتی ہے کہ نہیں ہمارا ایک جو امپلائی ہے وہ ایک وقت میں بہت سے ڈپارٹمنٹس کا حصہ ہو سکتا ہے بہت سے ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا جو ایک انسٹنس ہے امپلائی ٹائپ کا وہ لنکڈ ہوگا بہت سے انسٹنس کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کے لیکن فرض کریں ہمارے پاس ایسی انوائرمنٹ ہے کہ آرگنائزیشن یہ کہتی ہے کہ ایک امپلائی جو ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے تو اس کو ہم ای آر ڈیٹا ماڈل کی لینگویج میں کیا کہیں گے کہ one instance of the employee برائے مہربانی اس چیز سے کنفیوز مت کیجیے گا کہ کل کو فرض کرے بندہ جو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے اور وہ چینج کر لیتا ہے changing is something else لیکن جب فرض کریں وہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں تھا تو اس وقت ایک انسٹنس جو فرض کریں ہمارے پاس ایک امپلائی ہے ای e 509 جس کا نام محمد بشیر ہے Muhammad Bashir initially works in the let say sales department کل کو وجہ تھا اکاؤنٹس کے اندر that relationship will be changed اب اس کا جو لنک ہوگا وہ ایک اور انسٹنس کے ساتھ تو ہو جائے گا but the thing is at one time at at any particular moment one instance of the employee and type is linked only with one instance of the department type اس کا مطلب یہ ہوگا جب ہم نے اس ریلیشن شپ کو جو کہ ڈپارٹمنٹ اور امپلائی کے درمیان ہے جب ہم نے اس کو امپلائی سیٹ سے اسٹڈی کیا اٹ ون کہ ایک امپلائی جو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ سے ریٹ کر سکتا ہے تو اس طرح سے آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو اگزامپل ہے یہ آپ کو ریفلیکٹ کر رہی ہے many to one relationship کی but again please do not describe do not fix the cardinality by studying only in one direction اور خاص طور پہ یہ کنفیوژن ارائز ہوتا ہے ون ٹو مینی کی سچویشن میں جب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں بہت سے امپلائیز ہو سکتے ہیں یا ڈپارٹمنٹ کا ایک جو انسٹنس ہے بہت سے انسٹنس سے ریلیٹ کر سکتا ہے امپلائی کے تو آپ نے اسی بیسس پہ ڈکلیئر کر دینا ہے کہ this is one to many ہو سکتا ہے کہ جن سچویشن میں آپ ریپرزینٹ کریں وہ بائی چانس وہاں پہ ٹھیک ہو جائے کہ وہ واقعی ون ٹو مینی ہی ہو but technically this is wrong again you have to mention the cardinality of relationship by standing this possibility from both the direction جیسے میں نے آپ کو ابھی اگزامپل دی ہے وہ one to many one many to one دونوں کو کور کرتی ہے اگر آپ ایک سائڈ سے اس کو اسٹڈی کریں it becomes one to many اگر دوسری سائڈ سے ڈسکس کریں it becomes many to one تو پریکٹیکلی ون ٹو مینی اور مینی ٹو ون جو ہے they they are represent the same thing dear students ایک اور کارنالٹی کے سلسلے میں بات یاد رکھیے گا کہ یو ڈٹرمن یا you fix the cardinality the possibility of possibility of the of what is the possibility of the the of of being linked with type of the environment? وہ اس کمپنی کے رولز بتائیں گے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کمپنی آپ سے یہ کہتی ہے کہ ہمارا ایک امپلائی جو ہے وہ ملٹیپل ڈپارٹمنٹس میں کام کر سکتا ہے لیکن اتفاق سے اس وقت جو آپ کے پاس جتنے بھی امپلائیز ہیں وہ صرف ایک ڈپارٹمنٹ سے لنکڈ ہے جتنے بھی امپلائیز تھے تو آپ نے ان انسٹینس کے بیسس پہ فیصلہ نہیں کرنا but you will fix the cardinality by knowing the rules rules کیا وہاں پہ کرنیلٹی ہمیشہ ایکسٹینشن کو دیکھ کے کو دیکھ کے فکس نہیں کریں گے بلکہ جو پاسبلٹی ہے اس کا مطلب ہے کہ آج اگر کوئی آپ کا امپلائی جو ہے ملٹیپل ڈپارٹمنٹ سے لنک نہیں بھی ہے بٹ دیر میں بی سچویشن کل جبکہ وہ لنکڈ ہو جائے بیکاز آرگنائزیشن ہے وہ اس کو الاؤ کرتی ہے تو آپ نے وہ جو رول ہے اس کو دیکھنا ہے پرٹیکولر انسٹنس کو نہیں دیکھنا وائل فکسنگ دا کرنیلٹی کرنیلٹی کے جو آخری ٹائپ ہے وہ ہے ٹو مینی ریلیشن شپ یعنی جب ایک اینٹی ٹائپ کے انسٹنس جو ہے وہ دوسری اینی ٹائپ کے بہت سے انسٹنس سے ریلیٹ کر سکتا ہے اور اس کا کنورس بھی یہی ہے کہ دوسری اینی ٹائپ جو ہے اس کا بھی ایک انسٹنس جو ہے وہ بہت سے انسٹنس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتا ہے اس کی ایگزامپل جو ہے آپ کو اگلی اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی اس اسکرین پہ جو آپ ایگزامپل دیکھ رہے ہیں وہ ایگزامپل ہے ایک many to many relationship کی اس میں دو اینٹی ٹائپس انوالو ہیں امپلائے اور پروجیکٹ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر آپ اس کو امپلائی سیٹ سے اسٹڈی کریں تو ایک امپلائی جو ہے ایک وقت میں ملٹیپل پروجیکٹس پہ کام کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک امپلائی جو ہے that would be linked with multiple instance of the project entity type if you study in the reverse direction تو کیا ہوگا کہ جو آپ کی ایک انسٹنس ہے آپ کی پروجیکٹ اینٹی ٹائپ کا اس پہ بہت سے امپلائیز کام کر سکتے ہیں یا یہ کہیں کہ ایک انسٹنس جو ہے وہ لنکڈ ہوگا بہت سے انسٹنس کے ساتھ امپلائی کے اب پھر پہلی بات تو یہ ہوگی کہ یہ رول جو ہے this will be defined by the organization کہ ایک امپلائی ایک وقت میں بہت سے پروجیکٹس پہ کام کر سکتا ہے اگر ایسا ہے تو obviously in the database terminology one instance of داپلکڈیز of the project and same the reverse order تو اس طرح سے آپ نے یہ کیا یہ اسٹیبلش کیا کہ ان دو اینٹی ٹائپس کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کی نیچر جو ہے وہ مینی ٹو مینی ہے ایک اور ایگزامپل آپ دیکھیے اس میں اسٹوڈینٹ اور کورس آپس میں لنکڈ ہیں اب ان کی کارنلٹی ڈٹرمن کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ہم دیکھیں گے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کتنے کورسز میں انرول ہو سکتا ہے ظاہر ہے کہ بہت سے تو اس کو ہم یوں ڈسکرائب کریں گے ای e آر کی ٹرمنالوجی میں کہ one instance of the student entry type would be linked with many instance of the course entry type مثال کے طور پہ student S one zero zero five is linked with with structure base management system with network with operating system اس کا مطلب ہے کہ ایک اسٹینس کا جو ہے it is linked with many instance of the course entity type اس کا اگر انورس دیکھیں تو ظاہر ہے کہ ایک کورس میں بہت سے اسٹوڈنٹس انرول ہوتے ہیں and in the terminology of E R data model ہم کہیں گے کہ one instance of the course entity type will be linked with many instance of the student entity type تو اس طرح سے جب آپ نے اس کو دونوں ڈائریکشن میں اسٹڈی کر لیا دین یو اسٹیبلشڈ کہ ان کے درمیان جو کارنیلٹی ہے وہ ہے many to many many to many dear students آج کے لیکچر کو ہم یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اور اس کی سمری یہ ہے کہ we study very important topic of the E R data model that was relationship relationship ہوتا کیا ہے اس کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اس کے علاوہ جو اس کی مختلف ٹائپس ہیں جن میں کہ یونری بائنری ٹرنری اور اس کے بھی علاوہ جو باقی اس کی ٹائپس ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا پھر ریلیشن شپ کے بارے میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس کی کرنیلٹی کیا ہے تو کرنیلٹی کو کیسے ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کو ڈٹرمن کر کے اب اس کے بعد جو ایک فیز رہ گیا ہے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم ڈائگرام کے اوپر ریپرزینٹ کیسے کرتے ہیں یعنی ابھی تک ہم نے جو ایگزامپلس دیکھی ہیں ہم نے صرف کرنیلٹیز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے لیکن اس کو ریپرزینٹ کیسے کرنا ہے اس کی ڈفرنٹ نوٹیشنز ہیں ان نوٹیشنز کے بارے میں ہم انشاءاللہ اپنے آئندہ کے لیکچر میں پڑھیں گے تب تک سے آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ